جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہوا کہ جیل میں رہتے ہوئے آپ کی بہت سی تحریریں اور خطوط باہر کی دنیا تک پہنچتے رہے اور وہ شائع بھی ہوتے رہے کہ ان کے باہر آنے سے آپ پر تکالیف زیادہ نہیں ہوئی جواب اگر ایک مسلمان اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ رکھتا ہو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے واقعات پر اس کی نظر ہو تو وہ اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے پکارنے والے اور مانگنے والے کے ہاتھ کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتے ہماری شروع سے یہ تمنا رہی کہ جہاد کے کام سے محروم نہ ہوں لیکن ایک سال تک کوئی ترتیب نہ بن سکی کہ کاغذ اور قلم کے رشتے کو جوڑا جا سکے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو جوڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اس کے اسباب بھی عطا فرمائے اس کے لیے وسائل بھی مہیا فرمائے اس کے لیے تدابیر القاع فرمائی اور ایسی عجیب ترتیب سے کہ مجھے یاد ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے ساڑھے چھ سو سے زائد خطوط لکھے اور ان میں سے اکثر خطوط جیل کے مروجہ قوانین سے ہٹ کر لکھے اور بھیجے گئے مگر الحمدللہ چند ایک خطوط کو چھوڑ کر جو ضائع ہو گئے باقی سب ان افراد تک پہنچ گئے جنہیں میں نے لکھے تھے اور یہ خطوط ایک ایسا ذخیرہ ہے جس سے انشاءاللہ جہاد کے عمل کو یا کچھ مسلمانوں کو ضرور فائدہ ملے گا اسی طرح جہاد کے موضوع پر اور بعض دوسرے موضوعات پر جیل میں اللہ تبارک و تعالی نے سینکڑوں صفحات لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور محاذ یہ اس کا فضل و کرم تھا اس میں ہم میں سے کسی کا بھی کمال شامل نہیں ہے اور جب ان صفحات کو بھجوانے کے طریقے اس نے عطا فرمائے تو شاید ایک یا دو مضمون ضائع ہونے کے علاوہ اور کوئی مضمون ضائع نہیں ہوا البتہ ایک پوری لکھی ہوئی کتاب جیل میں خود نظر آتش کرنی پڑی کیونکہ اس وقت حالات سازگار نہیں تھے اور اس مسودہ کو اپنے پاس رکھنا سخت خطرناک ہو سکتا تھا جب کوئی مضمون لکھ کر بھجوایا جاتا تھا اور اس کے چھپ جانے کی اطلاع آتی تو اس بات کی توقع ہوتی تھی کہ دشمن کا جبر و تشدد زیادہ ہوگا اور بڑھ جائے گا اور ان تک اس کی خبریں پہنچ جائیں گی چنانچہ ہم مختلف ہیلے بہانے اپنے لیے تیار کر کے رکھتے تھے کہ اگر دشمنوں نے ہم سے پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے اور کیا موقف اختیار کریں گے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نصرت ہے کہ دشمن کو اس چیز کی خبر نہ ہو سکی اور شاید خبر ہوئی بھی تو اس نے یہ سوچا ہو کہ ممکن ہے کہ ان کے نام سے کوئی دوسرے لوگ لکھ رہے ہوں کیونکہ اسے اپنی سیکیورٹی اور اپنے حفاظتی انتظامات پر ناز تھا اللہ کا فضل ہے کہ سب کچھ پہنچ گیا اور اس کے بعد بھی جیل سے آنے والے ساتھیوں کے اکثر خطوط اور چیزیں پہنچ رہی ہیں بعض جگہوں پر بہت زیادہ سختی کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی سختی کرنے والوں کے ہاتھوں سے ہی یہ چیزیں خود پہنچاتا ہے اور انہیں ایسا مسخر اور تابع بنا دیتا ہے کہ وہ مجاہدین کا کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ نے رہائی کے بعد جو جیل کے حالات لکھے ان کی وجہ سے جو پیچھے ساتھی رہ گئے ان کے اوپر سختیاں ہوئی ہیں اس بارے میں کچھ بتائیں جواب میرے یہ رفقا جو جیل کے خوفناک اور اذیت ناک ماحول میں میرے ساتھ رہے ان کے لیے ہمدردی اور محبت کے جو جذبات میرے دل میں ہیں وہ شاید کسی اور کے دل میں پیدا نہ ہوں اور جتنا خیال مجھے ان کا ہے شاید وہ خیال کسی اور کو نہ ہو سکے اس لیے ان حضرات کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں جیل کی زندگی میں انہوں نے جس انداز میں میرے ساتھ معاملہ رکھا حقیقت میں وہ قابل رشک ہے اور میں ان سب کا ممنون و احسان مند ہوں ایسے حالات میں کوئی ایسا قدم میں نہیں اٹھا سکتا جس سے انہیں تکلیف پہنچے اور الحمدللہ میں لکھنے کے معاملے میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور جو چیزیں لکھی ہیں وہ اس تجربے کو سامنے رکھ کر لکھی ہیں جو مجھے چھ سال تک جیل میں حاصل رہا کہ کن چیزوں سے ان پر سختی بڑھ سکتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں اللہ کا فضل ہے کہ چند دن پہلے جیل کے ایک ساتھی کا خط آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی رہائی کے بعد ہم پر سختیوں کی کمی ہو گئی ہے اس لیے کہ آپ دشمنوں کو یہ ڈر ہے کہ ان کا ایک ساتھی باہر جا چکا ہے اور اس کو ہزاروں لاکھوں افراد کی حمایت بھی حاصل ہے اگر ہم نے اس کے ساتھیوں کو چھیڑا یا تنگ کیا تو ممکن ہے کہ وہ ہم سے خوفناک انتقام لے تو مشرقین اپنی طبی بزدلی کی وجہ سے جو ان کے ہر فرد میں انفرادی طور پر موجود ہے اور ان کے معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی موجود ہے وہ مجاہدین پر سختی کرنے سے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رکا ہوا ہے اور وہ ساتھی الحمد اچھی زندگی وہاں گزار رہے ہیں اور میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالی جلد از جلد انہیں رہائی عطا فرما دے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیل میں قید کے دوران آپ کی رہائی کے لیے کوششیں بھی ہوئی ہوں گی یا آپ نے خود ہی کی ہوں گی اس بارے میں کچھ ہمیں بھی بتائیں جواب یہ بہت دلچسپ اور طویل داستان ہے اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر اسے بیان کر سکوں چونکہ یہ داستان دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہے اور اس چیز کا احساس بڑھانے والی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کی کتنی قدر و قیمت ہے اور مجاہدین کو ایک دوسرے کے لیے کس حد تک قربانی دینی چاہیے بہرحال رہائی تو چھ سال اور چوبیس دن کی قید کے بعد ہوئی لیکن رفقار مجاہدین نے اور ساتھیوں نے جس طرح کوششیں کیں وہ یقیناً قابل ستائش ہیں اور تاریخ کا ایک روشن باب ہیں مختصر طور پر ان کوششوں کا میں اشارتاً تذکرہ کروں گا ہماری گرفتاری کے فوراً بعد اس وقت کے ضلع اسلام آباد اننت ناگ کے کمانڈر بھائی سکندر شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ ہمارے بہت گہرے رواسم رہے انہوں نے فوراً ہی اپنے تمام مجاہدین کو ہر طرف پھیلا دیا اور بزور بازو رہائی کی بے حد کوششیں فرمائیں اس میں معلوم نہیں کتنے مجاہد جام شہادت نوش فرما گئے لیکن وہ پندرہ دن انڈین آرمی پر بہت بھاری گزرے اور انہیں بہت زیادہ مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس لیے کہ مجاہدین نے ان کے ہر کانوائے پر ان کے ہر دستے پر اور ان کے ہر مرکز پر بہت مضبوط حملے کیے گرفتاری کے تقریباً تین مہینے بعد ہمیں سری نگر کے ایک عقوبت خانے میں یہ اطلاع ملی کہ باہر مجاہدین نے کچھ برطانوی باشندوں کو اغوا کر لیا ہے اور ان کے عوض میں ہماری رہائی کا مطالبہ کیا ہے مجاہدین کی یہ کارروائی اس بات کی غماز تھی کہ باہر ساتھیوں کے دلوں پر کیا بیت رہی ہے اور وہ اس مسئلے کو کس قدر سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں اس کے بعد معلوم ہوا کہ ہماری رہائی قریب تھی اور جیل کے عقوبت خانے میں ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنی تیاری کر لیں اور آخری میڈیکل چیک اپ بھی ہو چکا تھا جو وہاں کے قوانین کا ایک حصہ ہے لیکن غالباً اس دوران باہر اغوا شدہ باشندوں کی رہائی کی کوئی صورت نکل آئی اور اس طرح سے ہماری رہائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی اس کے بعد جب ہمیں جموں لایا گیا تو گرفتاری کے تقریباً نو مہینوں کے بعد یہ خبر سننے میں آئی کہ دہلی میں کئی غیر ملکی باشندے جن میں کچھ امریکن کچھ برطانوی ہیں اغوا کر لیے گئے ہیں اور الحدید نامی ایک تنظیم نے انہیں اغوا کیا ہے اور ان کے عوض بھی ہماری رہائی کا مطالبہ کیا ہے اس کارروائی کے منظر عام پر آنے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کارروائی بھی بغیر کچھ نتیجہ نکلے ختم ہو گئی لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ باہر جو ساتھی مجاہدین موجود ہیں وہ اس سلسلے میں کس قدر فکر مند ہیں اور کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ باہر جتنی بھی کارروائیاں ہوئیں خواہ وہ لوگوں کے علم میں ہیں یا نہیں ان میں سے کسی بھی کاروائی میں ہمارا مشورہ یا کہنا شامل نہیں تھا بلکہ مجاہدین نے خود اپنے دل میں ایک درد محسوس کرتے ہوئے ایک فکر محسوس کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو بن پڑا کیا جب ہمیں تہاڑ جیل منتقل کیا گیا تو ہندوستان سے تعلق رکھنے والے کچھ ساتھیوں نے جو جہاد سے زیادہ آشنائی نہیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے کچھ کیسٹیں وغیرہ سن رکھی تھیں خصوصاً بابری مسجد والی انہوں نے کسی نہ کسی طرح بعض کشمیری مجاہدین سے رابطہ کیا کچھ تربیت حاصل کی کچھ اسلحہ حاصل کیا اور پنجاب کے ایک علاقے سے کچھ فوجی افسروں کو اغوا کیا اور جب وہ انہیں کہیں لے کر جا رہے تھے تو راستے میں جھڑپ ہو گئی جس میں یہ سات مجاہدین بھی شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ اغوا کیے ہوئے لوگ بھی مارے گئے اور یہ کارروائی بھی بغیر کسی ظاہری نتیجے کے ختم ہو گئی لیکن اس سے یہ سبق ملا کہ مسلمانوں میں جذبہ اخوت موجود ہے جس کے تحت ان گمنام نوجوانوں نے اتنی بڑی کارروائی کی تہاڑ جیل میں ہی ہماری موجودگی کے دوران ہم نے ایک رات خبروں میں سنا کہ کچھ غیر ملکی باشندے پہلگام مقبوضہ کشمیر میں اغوا کر لیے گئے ہیں اور الفاران نامی تنظیم نے انہیں اغوا کیا ہے اور ان کے بدلے بھی ہماری رہائی کا مطالبہ کیا ہے ان میں کچھ امریکی کچھ جرمن اور کچھ برطانوی باشندے تھے اور ایک غالباً ناروے کا باشندہ تھا اس کارروائی نے بہت زیادہ طول پکڑا اور اس کی وجہ سے جیل میں ہم پر بعض سختیاں بھی کی گئیں حالانکہ ہم اس کارروائی سے بالکل ناشنا تھے اور ہمارے علم میں نہیں تھا کہ یہ کام کرنے والے کون حضرات ہیں اس دوران ہم سے پوچھ تاچھ کے لیے ملکی اور غیر ملکی باشندے آتے رہے مگر ہم انہیں کچھ بتانے سے قاصر تھے انہوں نے ہم سے درخواست بھی کی کہ ہم انہیں چھوڑنے کے لیے ایک اپیل جاری کریں گے تو ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت وہ اپیل بھی جاری کی پھر اس کے بعد یہ خبر ملی کہ وہ سیاح گم ہو گئے ہیں اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ مارے گئے ہیں یا زندہ ہیں کچھ عرصہ بعد جب ہم واپس مقبوضہ کشمیر کی ایک جیل میں لائے گئے تو وہاں آنے والے بعض غیر ملکی باشندوں سے یہ معلوم ہوا کہ کمانڈر سکندر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اس کارروائی سے تعلق تھا اور دوسرا نام جو اس سلسلے میں لیا جا رہا تھا وہ ہمارے ایک مجاہد ساتھی کمانڈر عبد الحمید ترکی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا لیکن یہ دونوں حضرات جامع شہادت نوش فرما چکے تھے اس کے بعد یہ بھی سننے میں آیا کہ کئی ملکوں کے عسکری ماہرین نے چالیس دن تک پہلگام کے علاقے میں ہیلی کاپٹروں اور دوسرے عسکری ذرائع سے ایک بہت بڑی کارروائی کی تاکہ ان اغوا شدہ افراد کو ڈھونڈا جا سکے یا کم از کم ان کی لاشوں کو تلاش کیا جا سکے لیکن اس میں بھی انہیں کامیابی نہ ہو سکی اس سلسلے میں کئی بار غیر ملکی وفود اور وہاں کی مقامی ایجنسیوں کے افراد نے جیل میں موجود قیدیوں سے جن میں ہم تینوں بھی اس بارے میں کافی پوچھ تاچھ کی وہ یہی چاہتے تھے کہ کم از کم وہ مارے گئے ہیں تو ان کی لاشیں ہی مل جائیں لیکن اس کارروائی نے امریکی اور یورپی باشندوں کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کیا اور اس کی مکمل تفاصیل کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکیں اس لیے کہ جن افراد کو اس کارروائی میں ملوث بتایا جا رہا تھا وہ سب شہید ہو چکے تھے اور جو افراد زندہ تھے ان میں سے کسی کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور جو افراد جیل میں قید تھے اور ان کا نام لیا جا رہا تھا کہ ان کی رہائی کے لیے یہ کارروائی ہوئی ہے وہ خود کارروائی کی ابتدا انتہا اور درمیان سے بالکل بے خبر تھے بہرحال یہ کارروائی بھی بغیر کسی انجام کو پہنچے ختم ہو گئی اور ہم پر انڈین گورنمنٹ کی طرف سے سختیاں بڑھا دی گئیں اور سیکیورٹی کے مزید بندوبست میں بھی معقول اضافہ کر دیا گیا اس کے علاوہ بھی بعض گمنام کوششیں تہاڑ جیل میں رہنے کے دوران اور واپس کشمیر کی جیلوں میں لائے جانے کے دوران ہوئیں اور بعض کاروائیاں تو ایسی بھی تھیں جو بہت مضبوط اور آسان تھیں لیکن منزل کے بالکل قریب آ کر یہ کاروائیاں ظاہری ناکامی کا شکار ہو جاتی تھیں اور ہم بعد میں غور کرتے رہتے تھے کہ معلوم نہیں اللہ رب العالمین کی اس میں کیا حکمت ہے یقیناً وہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے ایمان والوں کی نصرت فرمانے والے اور کافروں کو ذلیل و خوار اور رسوا فرمانے والا ہے اور اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے جہاں تک جیل کے اندر ہونے والی کارروائیوں کا تعلق ہے ان کی بھی ایک بہت طویل داستان ہے کیونکہ اندر بیٹھنے والے مجاہدین اس چیز سے غافل نہیں ہوئے کہ وہ اپنی رہائی کے لیے مضبوط مربوط اور منظم کوششیں کرتے رہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جیل میں جانے کے باوجود وہاں کی غلامی کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا بلکہ غلامی کے اس جال اور پھندے کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس کی خاطر کسی بھی قربانی سے وہاں موجود مجاہدین نے دریغ نہیں کیا جیل کے اندر سے رہائی حاصل کرنے کی جو کوششیں ہوئیں ان میں ایک بڑی کارروائی سن انیس سو چورانوے ہی میں شروع ہوئی تھی یعنی گرفتاری والے سال جب ہمیں کوٹ بھلوال جے آئی سی میں لایا گیا تو اس کی صورت یہ تھی کہ جیل کے اندر کا ماحول کافی کھلا تھا اور بیرکوں کی دیواریں اور دروازے شکستہ ہو چکے تھے جن کی وجہ سے چوبیس گھنٹے وہاں مجاہدین گھومتے رہتے تھے دن میں اور رات کو بھی ایک دوسرے کی بیرکوں میں آنے جانے کی سہولت تھی چونکہ جیل حکام کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں کشمیری مجاہدین کے ساتھ چھوڑنے میں ان کا کوئی نقصان ہوگا اس لیے انہوں نے ہمیں بے دریغ چھوڑ دیا لیکن وہاں جا کر جب درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور مجاہدین میں موجود ان اختلافات کا خاتمہ ہونے لگا جو اس ماحول میں انڈین حکمرانوں نے مجاہدین کے درمیان ڈال دیے تھے تو تب جیل حکام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ہمیں وہاں سے ایک خطرناک حکومت خانے تالاب طلوع منتقل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں ہم بارہ پاکستانی مجاہدین میں سے چار کو منتقل کر دیا گیا مگر اس کے بعد جیل میں موجود کشمیری مجاہدین نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے ان ساتھیوں کو وہاں نہیں بھیجیں گے اس لیے وہاں بہت خوفناک تشدد ہوتا ہے جبکہ یہ لوگ پہلے ہی سخت قسم کے تشدد سے گزر چکے ہیں اور ان کی تمام رپورٹیں اور کاروائیاں لکھی جا چکی ہیں بس اسی بات پر جیل حکام اور اندر موجود قیدیوں کے درمیان اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے جیل حکام ہمیں بزور طاقت وہاں سے نکالنا چاہتے تھے جبکہ اندر موجود ایک ہزار سے زائد مجاہدین بزور طاقت ہمیں اندر روکے ہوئے تھے اس صورتحال میں آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ معاملہ زیادہ لمبا نہیں چل سکے گا اس لیے کہ بہرحال مجاہدین کی تعداد جس قدر بھی ہو وہ خالی ہاتھ ہیں نہتے ہیں بے بس ہیں جیل کی تنگیوں میں مبتلا ہیں اور طرح طرح کی مجبوریوں میں ہیں جبکہ جیل حکام اگر بہت بڑی فورس لے آئیں تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں نکال کر لے جائیں گے تو کیوں نہ یہاں سے نکلنے کی کوئی مضبوط کوشش کر لی جائے چنانچہ کوٹ بھلوال کی بیرک نمبر سات کی دیوار کے پاس ایک خیمہ نصب کر دیا گیا جیل میں چونکہ کھلا ماحول تھا اور وہاں کئی مجاہدین خیمے لگا کر بھی رہتے تھے قیدیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جیل حکام یہ خیمے خود فراہم کرتے تھے اسی خیمے کے اندر سے زمین کو کھود کر اس کے اوپر ایک بہت اچھا کیم فلاج چھپڑ بنا دیا گیا اور مجاہدین دن رات محنت کر کے اس سرنگ کو کھودنا شروع کیا دن کو کھدائی ہوتی تھی اور مٹی چھوٹی چھوٹی بوریوں میں جمع کر لی جاتی تھی اور رات کو ساتھی اپنے فرن جو کشمیر کا خاص لباس ہے پہن لیتے اور اس میں وہ بوریاں چھپا چھپا کر جیل کے گٹروں میں اور جہاں سے پانی کی نکاسی ہوتی ہے ان جگہوں پر پھینک دیتے جبکہ پتھروں کو دائیں بائیں پھینک دیا جاتا تھا چونکہ اس بڑی وسیع و عریض جیل میں پتھر ہی پتھر تھے تو مزید پتھروں کے اضافے سے کسی کو کوئی شک و شبو نہیں ہوتا تھا جیل کھودنے کا مشقت بھرا آزمائشوں سے گھرا ہوا یہ سلسلہ ایک مہینے تک جاری رہا ساری رات مجاہدین پہرا دیتے تھے اور دن کو بھی محنت کرتے تھے ساتھ دعاؤں کا بھی سلسلہ جاری رہتا تھا بہت عجیب مناظر تھے ایک تو وہاں مٹی بہت بھر بھری ہے اور پتھریلی زمین ہے جس کی وجہ سے کئی بار مٹی اوپر سے گری اور سرنگ بند ہو گئی اور پھر اس کو کھولنے کے لیے کئی کئی دن لگ گئے لیکن مجاہدین نے ہمت نہیں ہاری اور چونکہ سرنگ کو دیوار کے قریب سے شروع کیا گیا تھا اس لیے ابھی ساٹھ فٹ ہی کھودا تھا اور دوسری دیوار تک پہنچ گئے لیکن پھر ایک صبح اتوار کے دن نومبر کے مہینے میں جیل حکام نے سی آر پی ایف کی سات کمپنیوں اور دوسری فورسز کے ساتھ اچانک حملہ کر دیا اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے مجاہدین پہرے سے کچھ غافل تھے کہ آج چھٹی کا دن ہے حملے کا امکان نہیں ہے بس اسی غفلت کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے مجاہدین کو چاروں طرف سے گھیر لیا لڑائی ہوئی لیکن زیادہ مضبوطی سے لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ لڑائی کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر حملہ ہوا تو سب مجاہدین چھتوں پر چڑھ جائیں گے جہاں بہت بڑی مقدار میں پہلے سے پتھر جمع کر کے رکھے گئے تھے لیکن چھت پر چڑھنے کا موقع سب مجاہدین کو نہ مل سکا البتہ تھوڑے سے چڑھ سکے جنہوں نے پولیس پر سخت پتھراؤ کر کے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا لیکن دوسری بار انہوں نے بہت شدید فائرنگ شروع کر دی جس سے ہمارے ایک ساتھی نوید انجم رحمۃ اللہ علیہ جامع شہادت نوش فرما گئے اور کئی ساتھی زخمی بھی ہوئے اور بلاخر جیل حکام ہمیں وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ان پر سرنگ کا راز بھی کھل گیا یہ ایک بہت منظم اور مربوط کوشش تھی جو جیل میں کی گئی سرنگ کھودنے کا یہ واقعہ انڈین حکومت کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنا اور ان کے جن ماہرین نے سرنگ کی تفتیش کی اور اسے قریب سے دیکھا وہ مجاہدین پر بے انتہا تشدد کرتے رہے کہ آپ لوگوں کے پاس کون کون سے آلات تھے جن کی مدد سے آپ نے یہ کام کیا جبکہ ایسا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا بلاخر وہ مار مار کر تھک گئے مگر یہ عقدہ ان سے نہ کھل سکا اور کھلتا بھی کیسے یہ علم تو سرنگ کھودنے والوں کو بھی نہیں تھا کہ اتنا بہترین کام ان کے ہاتھوں سے کیسے ہوا یقیناً یہ سب اللہ کریم کی نصرت تھی سرنگ کھودنے کا دوسرا واقعہ انیس سو ننانوے میں پیش آیا جب جیل میں ہم پاکستانی مجاہدین کو کشمیری ساتھیوں سے الگ تھلگ دو بلاکوں میں منتقل کر دیا گیا ان دو بلاکوں کے درمیان ایک دیوار تھی جسے مجاہدین آپس کے رابطوں کے لیے آسانی سے عبور کر لیا کرتے تھے یہ دیوار تقریباً نو فٹ اونچی تھی ہمارے آپس کے مشوروں سے یہ طے پایا کہ یہ بارہ نمبر بلاک میں ایک گٹر جو تعمیراتی ضرورتوں کے لیے بنایا گیا تھا اور اسے کیم و فلاج کر کے چھپا دیا گیا تھا مجاہدین نے اسے دیکھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ اس کے اندر سے ایک سرنگ کھودی جائے مگر اس بار سرنگ کا کھودنا پہلے کی نسبت کافی مشکل کام تھا اور اس کی داستان واقعی ایک داستان عظیمت ہے مختصر یہ کہ ڈھائی تین مہینے کی مسلسل محنت سے ساٹھ ستر مجاہدین نے مل کر ایک سو بیس فٹ لمبی سرنگ کو تیار کیا تھا لیکن جون انیس سو ننانوے کی چودہ تاریخ کی رات کو بلکہ اس وقت پندرہ تاریخ شروع ہو چکی تھی جب یہ سرنگ پکڑی گئی اور جیل حکام کے وحشانہ تشدد کی وجہ سے برادر محترم کمانڈر سجاد افغانی شہید ہو گئے جبکہ باقی دس ساتھیوں کو بہت زیادہ زخم آئے ان میں سے بعض ساتھیوں کے دونوں گھٹنے ٹوٹ گئے بعض کے ہاتھوں اور پاؤں میں فریکچر آئے یوں یہ کوشش بھی اپنا ظاہری نتیجہ حاصل کیے بغیر ختم ہو گئی یہ تو وہ دو کوششیں تھیں جن پر بہت زیادہ محنت خرچ ہوئی اس کے علاوہ جہاں تک منصوبوں کا تعلق ہے تو جیل میں رہنے والے قیدی جو کہ اس قید کو غلامی سمجھتے ہیں اور میدان عمل میں نکلنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں ان کی مثال اس شاہین کی طرح ہوتی ہے جو پھڑ پھڑا کر اپنی بسات کے مطابق طاقت سے پنجرے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار اس کوشش میں زخمی ہوتا ہے مگر اپنی کوشش سے باز نہیں آتا اس لیے کہ اس کی فطرت غلامی کو قبول نہیں کرتی اس لیے منصوبے تو بے شمار بنے اور بعض عقوبت خانوں میں بھی منصوبے بنائے گئے جن میں جیل حکام کو خرید کر ان کے ذریعے سے رہائی کی کوششیں بھی شامل تھیں لیکن وقت آنے سے پہلے ہمیں ان جگہوں سے منتقل کر دیا گیا اسی طرح کچھ اور کوششیں بھی ہوئیں جو بیرونی مدد نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکیں اس لیے کہ طویل عرصہ تک اندر رہنے کی وجہ سے ہر آدمی باہر نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ بیرونی مدد اور تعاون کا محتاج ہوتا ہے بہرحال یہ چھ سال چوبیس دن کی قید ایسی درجنوں کوششوں سے عبارت ہے جس میں مجاہدین نے رہا ہونے کے لیے اپنا سارا زور لگایا اور اپنی سی محنت خرچ کی اور دشمنان اسلام پر یہ تاثر چھوڑا کہ مسلمان کبھی بھی مشرقین اور کافروں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتا انہی کوششوں کی وجہ سے حکومت بھارت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس نے جہاں بھی ہم میں سے کسی کو رکھا وہاں اس کو سیکیورٹی پر بے شمار اخراجات کرنے پڑے جن کا تخمینہ کروڑوں تک پہنچتا ہے اور بعض اوقات تو اس سے تجاوز کر جاتا اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم تہاڑ جیل کے جس بلاک میں تھے وہ دس سیلوں پر مشتمل تھا ان سیلوں کے باہر ایک کھلی جگہ تھی جہاں قیدی چہل پہل کرتے تھے اور اس جگہ پر انہیں صبح و شام کھولا جاتا تھا لیکن معلوم نہیں انڈیا حکومت کو کیا شبہ ہوا کہ اس نے اس جگہ پر بھی لاکھوں روپے خرچ کر کے لوہے کی سلاخوں کی ایک چھت بنا دی جس پر اس کے بے پناہ مصارف ہوئے بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ ان کے مجاہد ساتھی کہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں اٹھا کر نہ لے جائیں حالانکہ تہاڑ جیل بہت ہائی سیکورٹی جیل ہے اور اس میں بہت زیادہ اونچے اونچے بنکر اور مسلح دستے موجود ہیں اسی طرح سے کوٹ بھلوال میں بھی جس جیل میں ہمیں رکھا گیا جموں میں بھی جس جگہ ہمیں رکھا گیا وہاں طرح طرح کی فورسز کو عجیب و غریب آلات سے لیس کیا جاتا تھا پھر بار بار ان کی تبدیلی بھی عمل میں آتی تھی اور انہیں مواصلات کا بھی ایسا نظام دیا جاتا جو ان کے ہم منصب لوگوں کے پاس عام طور پر نہیں ہوتا تھا اسی طرح اگر ہمیں کبھی کوٹ لے جانا ہوتا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا تو اس کے لیے بھی باقاعدہ انتظامات کیے جاتے تھے بعض اوقات ہمیں جہازوں میں لے جایا جاتا تھا کہ زمینی راستے غیر محفوظ ہیں تو مجاہدین کی ان مسلسل کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے بھارتی حکومت بہت زیادہ پریشانی الجھن اور تکلیف کے عالم میں رہی اور اس کا بہت زیادہ مالی خسارہ ہوا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے بلکہ میری رہائی کے بعد اور بڑھ گیا ہے کیونکہ ان کے خوف میں اضافہ ہو چکا ہے اللہ کرے انہیں دنیا و آخرت میں مزید خساروں کا سامنا کرنا پڑے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجاد شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دیرینہ رفیق تھے ان کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں جواب سجاد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی تاثرات تو جب آپ کا سجاد شہید رحمۃ اللہ علیہ نمبر نکلے گا اس میں بیان کروں گا اکثر و بیشتر مضامین اور تقاریر میں بھی ان کا تذکرہ آتا رہتا ہے ان کی شہادت کا دردناک واقعہ بھی مختلف مجالس میں بیان ہو چکا ہے مختصر یہ کہ انیس سو ننانوے میں جو دوسری سرنگ کھودی گئی اس میں زیادہ کوشش اور محنت انہی کی تھی کام کا زیادہ بوجھ بھی انہوں نے اپنے سر لیا ہوا تھا خدائی کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس تھی کیونکہ انہوں نے زیادہ محنت کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ انہیں شہادت کی صورت میں عطا فرمایا اور جیل کی غم آلود زندگی سے انہیں آزاد فرما دیا اور مظلومانہ شہادت کی وجہ سے انہیں دوسرے شہداء سے ممتاز فرما دیا وہ شہادت کو ہم سب سے پہلے پا گئے اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی سعادت نصیب فرما دے اور ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رہائی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا کیا اس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے جواب مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا ایک دن جب میں نماز پڑھ کر اپنے سیل میں داخل ہوا اور حسب معمول میں نے خبریں سننے کے لیے ریڈیو آن کیا تو ہائی جیکنگ کی خبر سنی یہ سن کر اتنا حیران اور ششدر ہوا کہ زمین پر بیٹھنے کی بجائے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کافی دیر تک اس خبر کو سنتا رہا اور پھر خاموش ہو کر اس سوچ میں کھو گیا کہ آخر یہ کیا ہوا ہے مجھے پہلے سے اس کی کوئی خبر نہ تھی لیکن میں خود یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ ضرور بالضرور مجاہدین ہی کی کاروائی ہوگی اور ممکن ہے کہ یہ ہماری رہائی کی کوششوں کے سلسلے میں ایک کوشش ہو جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہائی جیکنگ کا واقعہ شروع ہونے کے بعد بھارتی حکام کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا جواب یہ بہت عجیب بات ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں کے بعد قیدیوں پر عام طور سے بہت سختی ہو جاتی ہے اور حالات میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے مگر اس واقعہ نے انڈین حکومت کے ہوش و حواس ایسے اڑائے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں ہم ہندوستان ہی میں تھے وہاں کے اخبارات پڑھ رہے تھے وہاں کے ریڈیو سن رہے تھے اور جیل حکام بھی ہم سے مل رہے تھے اس صورتحال میں ہمیں یہ تاثر مل رہا تھا کہ کارگل کی لڑائی کی طرح اس واقعے نے بھی انڈین حکومت کو سخت پریشانی کا شکار کر دیا ہے ابتدائی دو تین دنوں تک تو بیرونی طور پر انہوں نے سیکیورٹی سخت رکھی لیکن اندر ہم سے کوئی بات چیت نہیں کی لیکن چوتھے یا پانچویں دن جب کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زور کے بعد اپنے معمولات میں مشغول تھے مجھے دیل کے دفتر میں طلب کیا گیا اور وہاں معلوم ہوا کہ کچھ آفیسر آئے ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیے کہ کیا آپ کو اس ہائی جیکنگ کے بارے میں کچھ علم ہے جب میں نے اپنی ناعلمی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا آپ ہائی جیکروں سے اپیل کریں کہ وہ جہاز چھوڑ دیں میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ پر حیرانی ہے کہ آپ لوگ اپنی طاقت پر اتنا ناز بھی کرتے ہیں اور آپ کے پاس قوت بھی ہے مگر پھر بھی آپ ہم جیسے بے بس قیدیوں کے پاس تعاون لینے کے لیے آئے ہیں جب الفاران کا واقعہ ہوا تو دو چار آدمی چھڑانے کے لیے آپ کے پاس اتنی فورسز تھیں مگر پھر بھی آپ ہمارے پاس چکر لگاتے رہے اور یہاں موجود مجاہدین کے کمانڈروں سے اپیلیں لکھوا لکھوا کر ساری دنیا میں شائع کرتے رہے تو اگر آپ ان قیدیوں کو اتنا مؤثر سمجھتے ہیں تو پھر ان پر اتنے زیادہ مظالم کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کا ادنا سے ادنا سپاہی جب چاہتا ہے انہیں ستاتا ہے مارتا ہے اس گفتگو کے دوران میں نے دیکھا کہ وہ کافی پریشان ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چوہے کا سر کھڑکی میں پھنس جاتا ہے اسی طرح انڈین حکومت بری طرح پھنسی ہوئی ہے یہی وجہ تھی کہ جیل حکام کا انداز انتہائی محتاط تھا اور وہ بہت اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے تھے البتہ ان کا پورا زور اس بات پر تھا کہ میں کوئی بیان جاری کر دوں اور ہائی جیکروں سے اپیل کروں کہ وہ جہاز کو چھوڑ دیں اس مطالبے کے جواب میں میں نے کہا کہ میں اپیل کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جس طرح آپ کے دل میں تیارے کے مسافروں کا درد ہے اسی طرح میرے دل میں کشمیر کے ان لاکھوں مسلمانوں کا درد ہے جو روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں لہٰذا میں یہ اپیل کروں گا کہ بھارتی حکومت کشمیر کو آزاد کر دے اور ہائی جیکر جہاز کو چھوڑ دیں اور یہ اپیل بھی غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے سامنے کروں گا میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگے کہ آپ کشمیر کی بات نہ کریں کیونکہ یہ پرانا مسئلہ ہے جبکہ یہ ہائی جیکنگ نیا مسئلہ ہے اور مسافروں کی جان خطرے میں ہے میں نے کہا کہ کشمیر میں بھی تو جانوں کا مسئلہ ہے اور وہاں روزانہ کئی افراد مارے جا رہے ہیں اور کشمیری قوم کے ساتھ تو میری دلی وابستگی بھی ہے جبکہ طیارے تیارے کے مسافروں سے صرف انسانیت کے ناطے واسطہ ہے اور یہ بات کہ یہ پرانا مسئلہ ہے پھر تو پہلے اسے حل ہونا چاہیے کچھ دیر گفتگو کے بعد میں نے ان کے سامنے یہ کہہ کر بیان دینے سے انکار کر دیا کہ اگر آپ نے تشدد کرنا ہے تو رکھ رکھاؤ نہ کریں بلکہ تشدد شروع کر دیں جب تک میرا جسم برداشت کرے گا میں کچھ نہیں بولوں گا اور جب میرا جسم برداشت سے انکار کر دے گا تو میں سوچوں گا کہ اب کیا کروں البتہ آپ انسانی قدروں کی پاسداری کرتے ہوئے اگر تشدد نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں آپ کو اس طرح کا کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیل سے نکالے جانے کے بعد کندھار پہنچنے تک کے حالات کیسے رہے جواب اس دوران کی پوری کارگزاری میں نے آتے ہی ضرب مومن میں مارکہ کے عنوان سے دو تین قسطوں میں لکھی تھی اگر ہمارے قارئین اسی کا مطالعہ کر لیں تو بہت مناسب ہوگا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہائی کے وقت آپ کے تاثرات کیا تھے جواب مجھے معلوم نہیں کہ میری رہائی کے عمل کی ابتدا کہاں سے مانی جائے گی اگر جیل سے نکلنے ہی کو رہائی قرار دیا جائے تو اس وقت تاثرات کافی مختلف تھے اور اگر کندھار میں طیارہ اترتے وقت کے لمحات کو رہائی کا وقت قرار دیا جائے تو اس وقت میرے تاثرات بالکل مختلف تھے مجموعی صورت حال یہ رہی کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہا تھا اور میرے دل میں بہرحال ایک خوشی اور مسرت بھی تھی اور اپنی رہائی سے زیادہ اسلام کی فتح یابی اور مجاہدین کی کامیابی کی خوشی مجھ پر تاری تھی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کیفیت کا جو ہجوم تھا اسے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا اور اب جب بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرا دل جذبہ شکر سے لبریز ہو جاتا ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیل میں آپ کے ساتھ بہت سے ساتھی تھے جب آپ رہا ہو رہے تھے اس وقت ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات تھے جواب ان کی جدائی میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی وہ میرے بہت قریبی رفقات ہے جن کے ساتھ ایمانی اور جہادی رشتہ تھا اللہ تعالیٰ کے لیے ان سب سے محبت تھی ہماری زندگی کے کئی سال دکھ کی حالت میں ایک ساتھ ہی گزرے تھے انہوں نے جس انداز میں مجھ جیسے کم تر انسان کی خدمت کی اور ہر طرح سے سہولت اور راحت پہنچانے کی کوشش کی اور جس طرح جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے میری حفاظت کی فکر کی تھی میں ان چیزوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا میں بہت احسان مند ہوں اور اب بھی اکثر انہیں یاد کرتا ہوں اور اب میری زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد رہائی عطا فرمائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارتی حکومت ہائی جیکنگ کو ناکام بنانے میں کیوں کامیاب نہ ہو سکی جواب بھارتی حکومت اس پورے واقعے میں کیوں ناکام رہی اس کی کوئی ایک وجہ بیان نہیں کی جا سکتی بے شمار ایسی داخلی اور خارجی وجوہات نظر آ رہی ہیں جن کے سبب بھارت کو اس عبرت ناک شکست سے دوچار ہونا پڑا ایک تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مجاہدین جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا وہ پوری طرح مخلص اور پرعزم تھے اور جب اخلاص اور پورے عزم کے ساتھ جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کے میدان میں کوئی قدم اٹھایا جائے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس قدم کو اٹھنے سے نہیں روک سکتیں یہ صدیوں کا تجربہ ہے کہ جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے دوسری چیز جو ہندوستان کی شکست کا باعث بنی وہ جہاز کو اغوا کرنے والے افراد کی بر وقت کارروائیاں تھیں جن میں انہوں نے کسی قسم کی تاخیر نہیں کی آپ حضرات تو اخبارات میں تفصیلات پڑھتے رہے ہوں گے جن سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی ایسی رہنمائی ہوتی رہی کہ وہ بر وقت اقدامات کرتے رہے مثلا اگر جہاز شروع میں ہی لاہور اتر جاتا تو بظاہر ہائی جیکنگ ناکام ہو جاتی امرتسر میں اتر کر اگر چند منٹ مزید وہاں ٹھہرا رہتا تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ تھا جیسا کہ ابھی حال ہی میں چھپ کر آنے والی ایک کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی حکام اس وقت ہندوستان کے نمبر ایک شوٹر کو ایئرپورٹ پر لا چکے تھے جس نے فائر کر کے جہاز کے ٹائر برسٹ کرنے تھے اس کے علاوہ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جہاز کی طرف فائر کر کے کسی قسم کا خطرہ مول لے لیکن اس شوٹر کی گاڑی ابھی امرتسر ایئرپورٹ میں داخل ہوئی ہی تھی کہ طیارہ رن وے چھوڑ کر فضا میں بلند ہو گیا اسی طرح ہائی جیکروں کے کئی دوسرے بروقت فیصلے بھی دیکھنے میں آئے چنانچہ کندھار میں بھی ایسا ہی ہوا جہاز کے اندر کے حقیقی حالات تو وہی حضرات جانتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا البتہ ظاہری حالات و ذرائع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہائی جیکروں کی قوت فیصلہ بھارتی شکست کا ایک بہت بڑا سبب بنی تیسری بڑی وجہ ہندوستان کے داخلی حالات بھی تھے بی جے پی کی حکومت اب بہت مشکل سے دوسری مرتبہ بنی ہے جبکہ اس کا پہلا دور اقتدار بہت کم ثابت ہوا تھا چنانچہ اب وہ اپنے ماتھے پر شکست کا اتنا بڑا داغ نہیں لگانا چاہتے تھے جبکہ کرگل کی فتح کا جشن پورے انڈیا میں منایا جا رہا تھا حالانکہ کرگل میں بھی انڈیا کو کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی صرف وہاں کے ذرائع ابلاغ اور حکومت نے عوام کو یہ تاثر دیا کہ انہوں نے کرگل کا مارکا جیت لیا ہے جبکہ حقیقت میں وہ کرگل کے زخم ابھی تک چاٹ رہے تھے ان حالات میں یہ دوسری شکست کے جہاز میں سوار اتنے سارے افراد بی جے پی کی حکومت میں مارے جائیں بی جے پی کی حکومت میں اس نقصان کو برداشت کرنے کی سیاسی طاقت ہرگز نہ تھی میرا اندازہ ہے کہ اگر کانگریس کی حکومت ہوتی تو وہ اس حکومت کی نسبت زیادہ بڑا رسک لے سکتی تھی کیونکہ اسے حکومت کرنے کا چھیالیس سالہ تجربہ تھا جبکہ موجودہ حکومت اتنے بڑے جھٹکے کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھی اور پھر کچھ ہی دنوں بعد بھارت کی کئی ریاستوں میں الیکشن ہونے والے تھے یہ چند ظاہری وجوہات ہیں جو انڈیا کی شکست کا سبب بنی جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ذرائع ابلاغ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہائی جیکنگ بھارت کا اپنا تیار کردہ منصوبہ تھا جو بعد میں خود اسی کے گلے میں پڑ گیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جواب کوئی بھی ایسا شخص جس کے سر میں دماغ موجود ہو وہ نہ ایسی بات کر سکتا ہے اور نہ اس پر اعتبار کر سکتا ہے حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں پاکستان اور بھارت آپس میں ایک دوسرے کے لیے خطرناک حریف ہیں چنانچہ ہر کارروائی میں پاکستان بھارت کو اور بھارت پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے ہائی جیکنگ میں چونکہ پاکستانی حکومت ملوث نہ تھی اس لیے بعض دانشوروں نے یہ بات کہہ دی کہ انڈیا خود اس واقعے میں ملوث ہے لیکن اس کے بعد جو واقعات سامنے آئے ان سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ اس طرح کے بیانات محض سیاسی تھے جن کی کوئی حیثیت یا حقیقت نہیں جب مسلمان حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر صاحب مد ذیل پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی اگر ایسی بات کہیں تو ایسے لوگوں کے لیے صرف یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی فتح کو کافروں کے قدموں میں ڈال دینا نہ ہی عقل مندی ہے اور نہ ہی دانش مندی جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھارت نے آپ کو اپنے مضموم مقاصد کے پورا کرنے کے لیے رہا کیا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا جواب بھارت کو اپنے یہ مفادات اور مقاصد چھ سال چوبیس دن بعد ہی کیوں یاد آئے حالانکہ جس وقت میں گرفتار ہوا تھا اس وقت میری پوزیشن رہائی کے وقت سے زیادہ مضبوط تھی میرا تعلق ایک مضبوط تنظیم سے تھا اور میں اس کا ایک با اختیار ذمہ دار تھا اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی سودا ہونا ہوتا تو وہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا پھر مجھے جن جیلوں میں رکھا گیا تھا وہ کوئی علیحدہ جیل نہیں تھی وہاں اور بھی سینکڑوں قیدی موجود تھے البتہ جو مسلمان اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام کافروں کے اشاروں کے بغیر نہیں ہو سکتا وہی ایسی بات کر سکتے ہیں میری رہائی پر پورے انڈیا میں ماتم کا عالم ہے وہ لوگ جس قدر پریشان ہیں اس کا اندازہ بھارتی پارلیمنٹ میں ہونے والی گرما گرم بحثوں سے لگایا جا سکتا ہے اگر کوئی مجھ سے اس طرح کے سوال کرے گا تو میں اس کے جواب میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صحیح ہے کہ ہائی جیکرو نے پینتیس مجاہدین اور تیس کروڑ کا مطالبہ کیا تھا جواب ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ میں نے بعض طالبان حکام کے پاس وہ کاغذ بھی دیکھا جس میں ان اڑتیس مجاہدین کے نام درج ہیں جن کی رہائی کا ہائی جیکرو نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا تھا ان میں کمانڈر نصر اللہ لنگڑیال اور مولانا ابو جندل جیسے سرکردہ افراد کے نام بھی شامل تھے اور یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی بھاری رقم کا مطالبہ بھی کیا تھا لیکن طالبان انتظامیہ کی مداخلت پر انہوں نے یہ مطالبہ واپس لے لیا اور کافی لمبے مذاکرات کے بعد بلاخر تین افراد کی رہائی پر راضی ہوئے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہونے والے تین افراد کا انتخاب ہائی جیکرو نے کیا تھا یا انڈیا نے جواب طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی جیکرو نے اگرچہ باقی مطالبات سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا مگر وہ اڑتیس مجاہدین کی رہائی پر مصر تھے لیکن طویل بات چیت کے بعد بھارتی حکام اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ تین افراد کو چھوڑیں گے البتہ ان تین افراد کے انتخاب کا اختیار طیارہ اغوا کرنے والے مجاہدین کے پاس تھا اور انہوں نے میرا اور باقی دو ساتھیوں کا انتخاب کیا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیال میں یہ سودا کیا رہا جواب ربیح حت تجارت ہم ان کی تجارت سود مند رہی جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہائی جیکنگ جیسے واقعات پوری دنیا کی نظر میں مضموم سمجھے جاتے ہیں کیا ان واقعات سے بھارت کو زیر کیا جا سکتا ہے جواب کسی کو زیر کرنے یا نہ کرنے کا تعلق تو ان نظریات سے ہے جن کی وضاحت عام طور پر ہوتی رہتی ہے غالباً آپ ہائی جیکنگ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہوں گے کہ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر ہائی جیکنگ ایک غیر صحیح اقدام ہے لیکن بھارت کے اس رویے کے مقابلے میں جو اس نے کشمیری اور خود بھارتی مسلمانوں اور قیدی مجاہدین کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے یہ اقدام کچھ حیثیت نہیں رکھتا بھارت کی لا قانونیت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہائی جیکروں نے آپ تینوں ہی کا انتخاب کیوں کیا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری رہائی کا وقت آ چکا تھا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کی رہائی کا سامان کیا ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں جواب میری کیا بے شمار مسلمانوں کی ان کے لیے خیر برکت اور حفاظت کی دعائیں ہیں کتنے آنسو ہیں جو ان کے اظہار تشکر میں معصوم چہروں سے گرے ان کے کام کو جس نے قابل مذمت بھی کہا اس نے بھی راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعاؤں سے دریک نہیں کیا انہوں نے اپنے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے جسے رشک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے وہ امت مسلمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سکون بن کر آئے ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو اللہ کے ان شعروں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں مگر کون ہے جو انہیں دیکھ سکے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ امت مسلمہ میں ایسے افراد اور بھی ہیں جو ایسے کارنامے سر انجام دے سکیں جواب ہیں یا نہیں بہرحال ہونے چاہئیں جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم طالبان حکومت کا اس معاملے کو نمٹانے میں بہت بڑا کردار رہا آپ نے ان کی سیاسی بصیرت کو کیسا پایا جواب طالبان نے اس پورے معاملے میں جس طرح اپنی سیاسی بصیرت اور اعلیٰ سوچ کا مظاہرہ کیا اسے دیکھ کر دنیا کے وہ لوگ جو طالبان کو پسماندہ سمجھتے ہیں ان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں ہم تو طالبان کے پہلے سے ہی معترف ہیں اور ان کی سیاسی بصیرت اور قیادت کو پہلے سے ہی سلام پیش کرتے ہیں اس واقعہ نے ان کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھارت اس واقعے میں طالبان کو ملوث قرار دے تو آپ کا کیا تبصرہ ہوگا جواب یہ بھارت کی ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ وہ طالبان کو ملوث قرار دے کیونکہ جس طرح ہم پر طالبان کا بہت بڑا احسان ہے اسی طرح بھارت پر بھی ان کا احسان ہے کہ نئی صدی کے آغاز کے موقع پر بھارت کو اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا اور پھر جب کہ بھارت طالبان کو تسلیم نہیں کرتا اس کے باوجود طالبان نے اس کے وفود اور نمائندوں کو اپنے ملک میں آنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون بھی کیا اور ان کی حفاظت بھی کی طالبان ہی کی مداخلت پر بھارت ہائی جیکروں کے باقی مطالبات پورے کرنے سے بچ گیا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم تندھار ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد آپ نے کس طرف رخ کیا جواب سامنے کی جانب یہ انٹرویو مولانا محمد مسعود حضر حافظہ اللہ تعالیٰ کی رہائی کے ایک سال بعد پاکستان کے معروف و مقبول دینی رسالے پندرہ روزہ جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدیر نے کیا تھا انٹرویو کا ایک حصہ رسالے کے دفتر میں بم دھماکے کی وجہ سے ضائع ہو گیا جبکہ مذکورہ بالا حصہ محفوظ رہا اور رسالے میں شائع ہوا بارہ جنوری سن دو ہزار دو جب حکومت پاکستان نے جہادی تنظیم جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگا دی تو تنظیم کا ترجمان رسالہ پندرہ روزہ جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بند ہو گیا